اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آسمائش میں نہ ڈالیے